سید نابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینے والا ایک سیاہ فام آدمی یا عورت تھی وہ فوت ہو گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہ آیا تو آپ نے پوچھا مسجد کی صفائی کرنے والے کا کیا بنا کسی نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا یہ رات کا واقعہ تھا آپ نے فرمایا اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا کی اس حدیث کے راوی ثابت نے یہ یا کوئی اور حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کی قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں میری اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منور کر دیا ہے حدیث نمبر اکتیس سو اڑسٹھ مسند احمد